حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے ایوب اور حجاج ثواف نے بیان کیا کہا ہم سے ابو قلابہ کے مولا ابو رجا نے بیان کیا وہ ابو قلابہ کے ساتھ شام میں تھے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس قسامہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے لوگوں نے کہا کہ یہ حق ہے اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفائے راشدین آپ سے پہلے کرتے رہے ہیں ابو رجا نے بیان کیا کہ اس وقت ابو قلابہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تخت کے پیچھے تھے اتنے میں امبسا بن سعید نے کہا کہ پھر قبیلہ ارینا کے لوگوں کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہاں گئی اس پر ابو قلابہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے خود مجھ سے یہ بیان کیا عبدالعزیز بن صہیب نے اپنی روایت میں انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرف ارینا کا نام لیا اور ابو قلابہ نے اپنی روایت میں انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرف عقل کا نام لیا ہے پھر یہی قصہ بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ترانوے